ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جبکہ اس کا تہبن تختوں سے نیچے لٹک رہا تھا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جا اور وضو کر بس وہ چلا گیا اور وضو کر کے آ گیا لیکن آپ نے پھر فرمایا جا اور وضو کر وہ پھر چلا گیا اور وضو کر کے آ گیا اتنے میں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا وہ وضو کر کے آیا اور پھر آپ خاموش رہے آپ نے فرمایا وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا ازار لٹکا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ تہمن لٹکانے والے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا حدیث نمبر انیس سو انتیس مسند احمد